معاذ بن ہشام نے کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب میں کھجور کی ٹہنی اور جوتوں سے مارا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس کوڑے مارے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ سرسبز و شاداب مقامات اور بستیوں کے قریب جا بسے تو انہوں نے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا شراب کی سزا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری رائے ہے کہ آپ اسے سب سے ہلکی حد کے برابر مقرر کر دیں کہا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کوڑے مارے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوون